روح بن عبادہ نے کہا ہمیں ابن جوریج اور زکریہ بن اسحاق نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے مجھے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ لائے اسی سابقہ حدیث کے مانند زکریہ نے اپنی روایت کردہ حدیث میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رات کے وقت بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تینتالیس